حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ انہیں ڈھول کی آواز سنائی دی انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور راستے سے ایک طرف ہٹ گئے تاکہ آواز سے زیادہ دور ہو جائے انہوں نے تین بار ایسا ہی کیا پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1901